شعبی نے بیان کیا کہ مجھے اس صحابی نے خبر دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک الگ تھلگ قبر پر سے گزرا وہ کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امامت کی اور ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لیں ہم نے پوچھا کہ ابو عمرو یہ شعبی کی کنیت ہے یہ آپ سے بیان کرنے والے کون صحابی ہیں فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو بائیس